واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا اور کفار جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اچھے ڈھنگ سے ان سے الگ ہو جائیے